لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوت وانتلكم الجنة ورستموها بما كنتم تأمرون وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة الفقى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يرفع بها الأقوام ويدع بها الآخرين وكما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف ابھی جو قرآن کریم پر جو بچہ تقریر کر رہا تھا پرجوش پرماس اس اس میں اس نے اس حدیث شریف کو تلاوت کیا میں نے بھی سوچا میں اسی حدیث شریف کو پل لوں اور اسی سے متعلق دو چار باتیں عرض کر دو اب تازہ شاہ نے جتنے بڑے بڑے اعمال بنائے ہیں ان اعمال کے مقابلے میں کچھ آسان اور چھوٹے عمل بھی بنائے ہیں اسی طرح مستحلہ نے جتنے خوشیوں کا ماحول آسمانوں میں بنایا ہے اس کے کچھ نظارے اللہ نے دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں میں بہت آسان طریق پر ان باتوں کو سمجھاؤں دیکھیں دیکھیے تعالیٰ نے ایک طرف یوں فرمایا کہ حج ایک اہم ترین عبادت ہے عمرہ ایک اہم ترین عبادت حج کے بعد میں یوں کہا گیا کہ اگر اس نے اخلاص کے ساتھ جس میں لا رفص والا فسوق والا جدا نہ جھگڑا کیا نہ فسق کو فجور بولا نہ گالی بولا نہ بری چیز بولا حتیٰ کہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی پر شہوت کی نظر بھی نہیں کی تو اس کا حج کیسا ہوگا فرمایا جب وہ عرفات سے آگے چلے گا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیومن و لدت ام اس کی ماں نے گویا کہ اس کو آج جنا اس کے سارے گناہ معاف بس علما بحث کرتے ہیں کہ سدائل معاف ہوتے ہیں قبائل معاف نہیں ہوتے لیکن حضرت الامام نبوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہے مسلطن شافعی ہے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے انہوں نے متعدد اقابر سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر صحیح ڈھنگ کا حج کیا ہے تو حق تعالی کبیرہ کو بھی معاف کر دیتا لیکن حج تکلیف والا ہے عمرہ تکلیف والا ہے اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت لائے الحجر و اللہ قدر نصب تو جتنی تکلیف اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عطا کرے گا اسی لیے اقابط کی رائے یہ ہے کہ یہ جو تنعیم سے احرام باندھ کر عمرے کرتے رہتے ہیں فرمایا وہ تو ایک مخصوص واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کر تھا کہ وہ حائزہ ہو گئی تھی اور عمرہ اس کا رہ گیا تھا اور اس عمرے کو ادا کرنا تھا تو حضرت نے تنعیم سے حج کے بعد عمرہ کرایا اور پھر میں یہاں سے احرام کر عمرہ کر لو عجیب و غریب ہے کہ عائشہ نے احرام باندھا اور عائشہ کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمان ابن ابھی بکر بھی گئے تھے لیکن عبد الرحمان ابن ابھی بکر نے احرام نہیں باندھا حضرات صحابہ سے تنعیم سے احرام باندھنے کا ثبوت ہی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے نبی یہ بتا رہے ہیں اپنی جگہوں سے احرام باندھ کر چلو تو عمرے کا سکما وہ ثواب ملے گا یہ تو سہولت کے راستے تلاش کر لیے ہیں کہ تنہیم سے احرام باندھتے رہتے ہیں حضرت گنگوہی ہی اللہ مرکز نقبے لکھا ہے کہ اگر احرام کا عمرے کا بڑا شوق ہے تو مدینہ شریف جاؤ پھر اور مدینہ سے احرام باندھ کر آؤ الخلیفہ سے جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا کرے گا یہ تو محنت والے کام ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کچھ آسان کام بھی رکھے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلاح سلاط زہار رکاتے ہیں جس نے اشراق کی دو رکعت نماز پڑھی رکاتے ہیں دو رکعت دوسری روایت میں اربع رکعت چار رکعت جس نے پڑھی فرمایا کہ ہر جن و عمرہ کی اس کو اتنا سبب ملے گا جیسے اس نے حج کیا اور عمرہ کیا آپ تعجب کرو گے کرن منشریف کا امام جس پر اقابل دیوبند کو فخر ہے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے ذہن میں لکھتے ہیں کہ جو اس شراب کا پابند ہوگا ہم تعالیٰ اس کو حج اور عمرے ضرور نصیب کرے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑا ہے حج اور عمرے کے ساتھ کوساری کی اس مسجد میں آپ اشراق کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے یہ یسر والا عمل ہوا اس عسر والے مقابلے میں یہ یسر والا عمل اس لیے دیا کہ بعض مرتبہ انسان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں لیکن کیسے پہنچوں تو فرمایا یہیں پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ یہاں بھی تجھے ثواب ادا کرے گا لیکن یہ فضلی ثواب ہے حقیقی ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو حقیقت میں ادا کرنے جائے گا وہ اور ہے جو یہاں ادا کرتا ہے وہ اور ہے ایک روایت میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے اپنے حجرے کمرے سے اپنے مکان سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسجد کوبا گیا اور مسجد کوبا جانے کے بعد اس نے دو رکعت نماز پڑھی وسلح رکعتیں اس نے دو رکعت نماز پڑھی فرمایا ہوں کل عمرہ اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کے برابر ثواب فرمائے ایک بڑا عمل ہے ایک چھوٹا عمل ہے ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو سنا حضرت یسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت غور سے سنے حضرت فرماتے ہیں حرمین افضل ہے جنت کے مقابلے اللہ کہتے ہیں حرمین افضل ہے جنت کے مقابلے اور دلیل جو دی ہے فرماتے ہیں جنت کے جنت سے مقصود رضائے مخلوق ہے اور حرمین سے مقصود رضائے خالق ہے جنت اللہ نے اس لیے بنائی کہ مخلوق راضی ہو جائے اور حق تعالیٰ نے حرمین اس لیے بنایا کہ اللہ راضی ہو جائے تو جس میں اللہ کی رضا ہے وہ افضل ہے مخلوق کی رضا کے مقابلے میں یہی وجہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات کی تھی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صدقہ ہے اور ایک ہتھیار ہے دو چیزیں ہیں فرمایا صدقے سے مقصود رضائے خالق ہے صدقے سے مقصود رضا خالق جس کو تم دے رہے ہو وہ راضی ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں پانچ سو روپئے دیے وہ راضی نہیں ہوا کیا کریں گے آپ کو تو رضا خالد مقصود ہے آج تم پانچ ہزار روپئے دیتے ہیں تو پھر وہ راضی نہیں ہوتے اور خصوصاً رشتے داروں کا تو مسئلہ ہی اتنا تیرا ہوتا ہے کہ پانچ لاکھ دینے پر بھی راضی نہیں ہوتے تو صدقے سے مقصود رضا خالق خالق راضی ہو جائے اور حدیث سے مقصود رضا مخلوق مخلوق کی رضا مفتی شبی صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقیناً صدقہ افضل ہے ہدیے کے مقابلے میں اس لیے کہ رضا خالد مقصود ہے رضا مخلوق کے مقابلے میں لیکن جس کے پاس ہدیہ آیا فرمایا کہ اس کے پاس برکت کا اس سے بہتر پیسہ کوئی نہیں ہو سکتا جو اس کے پاس ہدیے میں آیا ہے بشر دیکھے اشراف نفس نہ ہو اشراب نفس کو مانا جانتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا بلا اشراف نفس بلا اشراف نفس کا مانا یہ ہے دل کی لالچ نہ ہو کہ میں نے کوری عمل ہے دل کی لالچ نہ ہو بلا اشراف نفس اگر بلا اشراف نفس کے ہدیہ آیا ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس اس سے زیادہ برکت والی کوئی چیز نہیں اللہ کی طرف سے بڑی برکت اس کے اندر ہوتی ہے حتیٰ کہ حضرت گنگوہی نمبر نبر اللہ مرکز نے لکھا ہے کہ بلا شرح نفس کے جو پیسہ آیا جو ہدیہ آیا اور آپ نے اس کو دھوکرا دیا ہر لوگ ضرورت سے زائد صوفی بنتے یعنی حد سے تجاوز کر جاتے صوفیت کے اندر بھی تو ضرورت سے زائد صوفی بنتے فرمایا بلا شرح نفس اگر آیا اور اس آدمی نے اس کو ٹھکرا دیا حضرت انگوری کا محفوظ سنے حضرت نے فرمایا ممکن ہے کہ آکم الحاطمین زندگی پر فخر و فاقہ میں ڈال دے گا اس لیے کہ اس نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا اور دلیل بڑی عجیب و غریب لائے کہ حضرت ایوب علیہ السلاۃ وسلام حالات میں تھے پریشانیوں میں تھے بیماریوں میں تھے بڑی زبردست بیماریاں لیکن یاد رکھ کے نے بیماریوں کو بیان بھی اس طرح کیا کہ کیڑے پڑ گئے تھے اور یہ ہوا اور وہ ہوا یاد رکھو انبیاء کو اللہ کبھی ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے امت گھین کرے ایسا نہیں ہوتا جس سے امت نفرت کرے ایسی بیماری کبھی اللہ دیتا ہی نہیں نابینا ہونا پایا گیا یعقوب علیہ السلام وسلام نابینا ہوئے لیکن یہ گھن کرنے والی چیز نہیں ہے بہرحال ایوب علیہ السلام پر بڑے حالات بڑی مصیبتیں بڑی بیماریاں حضرت خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں اللہ سے صبر کی تلقین مانگ رہا ہوں تو حضرت ایوب علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کر دیا بیماریاں دور ہوئی اب غسل فرما رہے ہیں اور کپڑے اتار کر غسل فرما رہے ہیں تنہائیوں میں خلوت میں امام بخاری مسئلہ ثابت فرماتے ہیں کہ خلوت میں کپڑے اتار کر غسل کر سکتے ہیں علیہ السلام کا بھی واقعہ لے آئے فرمایا موسا خلوت میں کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے اور کپڑے رکھے تھے پتھر پر اور پتھر کپڑا لے کر باندھا تو حضرت موسا پیچھے دوڑے کپڑے پتھر کے پیچھے سو بھی حضر سو بھی حضر میرے کپڑے میرے کپڑے اور پتھر کہاں جا کر روکا جہاں سارے وہ آپ کی قوم بیٹھی ہوئی تھی وہاں جا کر روکا اس لیے کہ قوم نے الزام یہ لگایا تھا قوم کی عادت تھی برہنا غسل کرنے تو قوم نے الزام موسا پر یہ لگایا کہ اصل میں موسا کو آدر کی بیماری ہے اسی لیے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتا آدر جانتے ہیں ہیڈروسل ہیڈروسل کی بیماری ہے اس لیے موسا ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے تو اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ میرا موسا اس بیماری سے پاک ہے اس لیے برے نہ وہاں پہنچے تو سارے بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے امام بخاری ان دونوں روایتوں کو لا کر مسئلہ ثابت فرماتے ہیں کہ برہنا غسل کرنا غسل کھانے میں جائیے لیکن فوراً ایک دوسری روایت لائے ایک دوسرا باب لائے کہ میرے آقا فتح مکہ کے موقع پر غسل فرما رہے تھے اور تہبن پہن کر فرما رہے تھے خلوت میں بھی اب امام بخاری ثابت فرماتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا واقعہ ہے وہ بھی میرے نبی ہی نے بیان فرمایا اس کا جواز ہوا اور غسل کھانے میں بھی لنگی پہن کر غسل کرنا یہ میرے نبی کا عمل ہے یہ افضل ہوا یہ افضل ہے وہ جائز ہے محدثین کی ذہنیت تو بڑی اعلیٰ ہے جیسے ہماری ذہنیت زمینوں کی دلالی میں زمینوں کی بیچنے میں چلتی ہے کہ ہیرنی کتنی چھ ہے حساب کتنا ہو اس میں جیسے ہماری ذہنیت پہ کی ذہنیت اسی میں چلتی ہے کہ اللہ کے نبی کے فرمودات کیا ہے اللہ کے فرمودات کیا ہے اسی میں ان کی زندگی بہرحال مجھے تو یہ بتانا ہے کہ علیہ السلام برہنا غسل فرما رہے تھے اور اللہ نے سونے کی گنیاں گرائی چاندی کے اس پر سونے کے سکے گرا تو حضرت علیہ السلام غسل خانے میں جمع کرنے لگے تو جیسے غسل کر کے نکلے اللہ کی طرف سے وہی آئی ایو ہم نے تم کو اتنا دیا اچھے کر دیے شفا دی اور تمہیں دولت دی اس پر بس نہیں ہے اس پر راضی نہیں ہے ابھی یہ کیا کر رہے تھے آپ سب جمع کر رہے تھے تو کیا فرمایا ایوب علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تیری عطا کردہ نعمت سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا تو تو دے رہا ہے حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جیسا نبی اس کو جمع کر رہا ہے اور اللہ یہ پیغام بھیج رہا ہے اور ایوب کا یہ جواب جا رہا ہے اور میرے نبی کی زبان اس کو بیان کروایا اس لیے بیان کروایا تاکہ یہ امت بھی جان لے کہ بغیر شراب نفس کے اندر آیا اور تم نے نہیں لیا تو خطرہ ہے کہ نعمت کی ناشکری پر اللہ تندرستی نہ ڈال دے مسائل ہیں بہت عجیب و عجیب مسائل ہیں اور زندگی بنانے کے سلیقے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آج ہی بخاری میں ہمارے کتاب الحدیہ کتاب الحبا میں ایک مسئلہ گزرا انجلسا جو لسا ہو وہ شرفا ہو حدیث ہے کہ کسی کو ہدیہ دیا اور جس کو ہدیہ دیا گیا تو اس کے پاس دو پاس بیٹھے ہوئے تھے تو عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جلسا ہو شرکا ہو یعنی قریب بیٹھنے والوں کو بھی اس میں سے حصہ پارٹنرشپ تو کیا یہ صحیح ہے کہ مجھے ہدیہ ملا اور قریب کے پانچ آدمی بیٹھے ان کو بھی شریک کیا جائے امام بخاری تو فرماتے ہیں ہار روایت لم عبد اللہ ابن عباس کی روایت ہی صحیح ہے لیکن دوسرے اقدامی فرماتے ہیں کہ بھائی صحیح نہ ہونے کا مطلب کبھی نہیں صحیح ہے ضرور لیکن روایت ثابت ہے اچھا ثابت ہے تو اب کیا مطلب ہوگا کیسے کریں گے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ وقت نے ہدیہ بھیجا چاندی کے سکے تھے پیسے تھے درم تھے تو حضرت کے پاس دو چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو میری طرح ایک آدمی نے کہا یہ ابھی سنائی فرمایا انبد اللہ ابن عباس ندی اللہ تعالیٰ جلسہ ہو سلتا ہو فرمایا پارٹنرشپ ہونی چاہیے تو حضرت امام یوسف نے فرمایا پھر کلیل پھر کرتی نہ کھتائی میں ہو سکتا ہے پیسوں میں نہیں یہ میں ترجمہ کرتا ہوں کلیل میں پیسوں میں نہیں ہوگا فرمایا اچھا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو شاہ سنجر نے ہدیہ بھیجا بہت زبردست کہنا بھر کے تو میرے جیسا وہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ حدیث سنا دی جو ہو وہ شرکا ہو ہماری پارٹنر سی تو حضرت نے پورا تھیلا دے دیا اور فرمایا اللہ ہو بارے لاشا کرو اللہ اکیلا ہے پارٹنر شپ کو پسند نہیں کرتا جب تو ہی لے جا جی وہ غریب جواب ہے وہ ابو یوسف کا جواب یہ جواب نظام الدین اولیاء کا ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرماتے ہیں ارشاد فرمایا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام ابو یوسف کے لیے وہی جواب مناسب تھا اس لیے کہ وہ فقیر ہے وقت تھے اگر دیتے تو امت کے لیے مسئلہ بن جاتا پھر تو آدھا آدھا کرنا ضروری ہو جاتا اور نظام الدین اولیاء کے لیے یہ بھی مناسب تھا کہ وہ مقام تصوف پر بیٹھ کر توحید کو لوگوں کے دلوں میں اتار رہے تھے اگر پارٹنرشپ کر لیتے تو آپ کی دعوت توحید کے خلاف ہو جاتی نظام الدین اولیاء کے لیے وہی بہتر تھا اور امام یوسف عجیب و غریب ہے کہ حضرت شیخ نے یہ بات بخاری کے حاشیے میں نامی الراری کے حاشیے میں لکھی ہے بخاری کی شرح میں لیکن حضرت نے یہ بات فضائل صدقات میں بھی لکھی ہے سب تک میں یہ بات ہے لیکن سوائے سر دھننے کے کچھ نہیں وہ سر کے بعد بیٹھتے ہیں نا وہ سر دھنتے ہیں باقی سمجھ وہ میں کچھ نہیں آتا نہیں سمجھو حدیث کو سمجھو کیا کہا جا رہا ہے کیا پڑھا جا رہا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں اترے کہ میرے آخر سلاد کیا بیان فرماتے پہلے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے ہر بڑا عمل اس بڑے عمل کے لیے اللہ نے دنیا میں چھوٹا عمل رکھا ادھر حج اور عمرے کو رکھا تو کچھ امال ایسے بھی رکھے کہ ان عمل سے ان عمل تک پہنچا جاتا ہے تو میں نے اس پر سنایا تھا کہ حرمین افضل ہے جنت کے مقابلے حضرت حسن بصری کا تفسیر حسن بصری میں لکھا ہے حضرت حسن بصری کی وہ تفسیر نہیں ہے اصل میں وہ آپ کی نوٹس ہے نوٹس جانتے ہیں حضرت نے کبھی کہاں فرمایا کبھی کہاں فرمایا کبھی کہاں فرمایا بعد والوں نے اس کو جمع کر دیا اس کو کہا گیا تفصیل حسن بسری ورنہ حضرت نے تفصیل نہیں لکھی اس میں ایک جگہ پر یوں لکھا ہے بہت عجیب یہ بھی مثال سمجھے فرمایا کہ ہم تعالیٰ بندے کو جنت دینے والا ہے تو جنت کا نمونہ احکم الحاکمین نے دنیا میں مسجد کی شکل میں بنایا مساجد جو ہے وہ جنت ہے فرمایا کہ مسجد نبی میں تو خاص طور پر ایک ٹکڑا رکھا گیا ہے جس کو ریاض الجنہ کہا گیا اب اس میں بہت پیسے ہیں کہ اس کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا جنت نے کیا ہی یا ہو گیا ریاض الجنہ کیوں کہا اس کو بعض کہتے ہیں اس میں نماز پڑھنے والا ضرور جنت میں جائے گا بعض کہتے ہیں وہ ٹکڑا ہی جنت میں جائے گا بعض کہتے ہیں یہ ٹکڑا جنت سے دنیا میں آیا اور ساری تفصیل ہے بعض لوگ تو مسئلہ ہی نہیں جانتے اب مکرو وقت چل رہا ہے تو لو آفتاب اللہ وقت ارے بھائی حرام ہے نماز پڑھنا اور وہاں کھڑے ہو جاتے اللہ زوال اللہ ہو غروب اللہ تو اب وہاں پولیسوں نے نظام بنا دیا کہ صبح فجر کے بعد وہاں کسی کو جانے ہی نہیں دیتے یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو کر دس منٹ ہو جائے تب جانے دیتے تاکہ یہ مکرو وقت میں نماز پڑھنے والا نہ بنے تو وہ تو ہے ہی ریاض الجنہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ وہ نمونہ ہے تمام مسجدوں کا اور تمام مساجد یہ جنت کا نمونہ ہے اور عجیب و غریب است فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم راستوں سے گزرو تو اس موقع پر ذرا جنت کی کیاریوں میں آیا کرو کچھ چل لیا کرو تو مسجد کو جنت کی کیاری کہا ریاض الجنہ کہا کیوں کہا مجھے تصویر مناسبت اس میں کیا ہے فرمایا جنت پائی سے سکون ہے مسجد میں جاتے ہو تو بھی اللہ تمہیں سکون ادا کرتا ہے مسجد سے سکون ملتا ہے سارے ٹینشن مسجد میں آتے ہیں تو دور ہو جاتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور سارے ٹینشن خیالات ذہن سے نکل جاتے ہیں فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے حسن بصری آگے فرماتے ہیں کہ تمام مساجد کو اللہ قیامت کے دن جنت میں لائے گا تمام مساجد کو ہماری یہ مسجد بھی ہوگی وہاں تمام مساجد کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور آگے ایک جملہ سنو بڑا خطرناک فرمایا مسجدوں میں جو لڑے اور مسجد کو پامال کیا اللہ قیامت کے دن اس مسجد سے پوچھے گا اور اس کو جنت سے دور کرے گا یہ جملہ بڑا خطرناک جس نے مسجد کو پامال کیا اور جس نے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی اب تارا اس مسجد سے جوڑ کر اس کو جنت میں داخل کرے تو ہر بڑے عمل کے لیے ایک چھوٹا عمل ہر بڑے وہ جنت ہے تو جنت کے مقابلے میں یہاں ایک چھوٹی جنت بنا دی جس کو مسجد کہا جاتا ہے ہر بین شریفین کی جو عبادت ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ نمازیں رکھ دی کہ ان نمازوں کو پڑھنے سے گویا کہ وہ تمہیں یاد آ جاتا ہے ٹھیک کسی طریقے سے ایک اللہ کی اصل تجلی ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے گا اور اللہ کرے کہ اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو اپنی زیارت نصیب کروائے پہلے سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی اور قرآن کریم میں اس کے دلائل ہیں احادیث مبارکہ میں اس کے دلائل ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس حدیثیں پیش فرمائی ہے اللہ اللہ کی زیارت کے اوپر اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ درجے تواتر سے ثابت ہے یعنی اللہ کی زیارت جو ہے وہ درجے تواتب سے ثابت ہے اتنے دلائل ہیں صرف دنیا میں ایک قوم ہے جو اللہ کی زیارت کے قائل ہے اور وہ ہے رابطی شیعہ شیعہ کہتے ہیں یہ داؤدی بولے بھی آپ کی یہ بھی منع کر کے چونکہ سے نعمت ہے کہ تین داودی بوروں سے تعلق رکھنے والے اس غریب کے ہاتھ پر دوبارہ جو ہے اسلام قبول کیا تو انہوں نے جو حالات مجھے بتائے اپنے جو عقائد انہوں نے مجھے بتایا اور عجیب و غریب ان کی عقائد ہے تو وہ لوگ اللہ کی رویت کے قیامت میں قائل ہیں دلی میں شاد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور شاہد العزیز صاحب بہت بڑے آدمی بہت بڑے آدمی تھے بہت بڑے مفسر تھے اب ان کی تفصیل کو میں کیسے سمجھاؤں میں واقعہ شاہد العزیز صاحب کا سناؤں میرٹ سے دو آدمی چلے مسلم ہے غیر مسلم دونوں دوست تھے اس زمانے میں یہ ذہنی تبدیلیاں نہیں تھی مواد نہیں تھا دنیا نہیں تھی تو دونوں ساتھ چلے بیل گالے اب دونوں میں بحث کیا بحث وہ کہتا ہے ہمارا مذہب صحیح وہ کہتا ہے ہمارا مذہب صحیح مسلمان نے اپنے مذہب کے سی پر دلائل پیش کیے اور اس کو دعوت دی کہ تم بھی مسلمان بن جائے تو اس نے کہا اچھی بات ہے میں مسلمان تو بنتا ہوں لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں پہلے یہ تو ثابت کرو اگر اللہ مسلمان ہے تو میں اسلام لاؤں گا تو مسلمان کہنے لگا کہ ہاں اللہ مسلمان ہے فرمایا دلیل فرمایا دلیل تو میں نہیں جانتا لیکن اپنے جا رہے وہاں علی عبد العزیز ہے اس سے پوچھیں گے کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں دلیل وہ بتائیں کہ وہاں پہنچے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کنویں پر غسل فرما رہے غسل کر کے اگر تم تھے اور یہ دونوں پہنچے اور فرمایا مولوی جی باقی کی زبان مولوی جی اس نے مجھے پوچھا کہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے پاس تو دلیل ہے نہیں میں نے اس سے کہا مسلمان ہے یہ دلیل مانگ رہا تو مولوی جی آپ دلیل دے دو کہ اللہ مسلمان ہے شاہ صاحب نے فرمایا ہاں ہاں میرا اللہ مسلمان ہے فرمایا دلیل تو حضرت عجیب و غریب استدلال کیا اب استدلال کیا سنا تمہارے پاس روزانہ ہے فض بہو بکرا فض بہو بکرا فرمایا گائے دبا کرو شاہد العزیز صاحب فرماتے ہیں کہ گائے جمع کرنے کا حکم تو وہی دے گا جو خود مسلمان ہوگا وہی تو دے گا غیر مسلم تو یہ حکم دے نہیں سکتا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مسلمان ہے اب حجی وہ غریب حضرت نے دلیل دے دی حالانکہ اس دلیل سے کوئی تعلق مسئلے کا نہیں تھا لیکن پہلا حضرت نے دلیل دی اور اس کے دماغ میں یہ دلیل اتر گئی اور وہ ہو گیا مسلمان حضرت نے فوراً وہی کنویں کے قریب مسلمان دو رکھا نماز کو اور حضرت دعا فرمائی اللہ میرا کوئی کمال نہیں میرا کوئی کمال نہیں اس کی تو ہدایت کا وقت آ چکا تھا تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس کے ایمان میں مجھ کو قبول کر لیا اس جملے کو یاد رکھنا اپنی شان نہ بتاؤ کہ میں کر رہا ہوں آج ہمارے اندر اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں دیکھو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں ایک بات دیکھیے فرمایا ایک شراب کا نشہ ہوتا ہے ایک علم کا نشہ ہوتا ہے ایک دولت کا نشہ ہوتا ہے اور ایک عمل کا نشہ ہوتا ہے کیا نشے ہوتے ہیں فرمائیں شراب کا نشہ بھی بہت جلدی اتر جاتا ہے دولت کا نشہ بھی کبھی کبھی اتر جاتا ہے ٹھوکریں لگتی ہے تو دولت کا نشہ بھی اتر جاتا ہے میں نے عائشی بخاری میں اپنے طلبا کو ایک بات سنائی جہاں روایت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا وہ کہیں گی تھا کھانے کا تو حضرت عروا بھانجے وہ پوچھتے ہیں کہ خالا جان پھر گزارا کیسے ہوتا تھا فرمایا کہ حضرت اہشہ دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور کچھ کھجور اور کچھ پانی اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ نے آج ہم کو فراوانی عطا فرمائی حضرت عائشہ اپنی فراوانی کے دنوں میں اپنی تندرستی کے دنوں کو نہیں بھولی اپنی فراوانی کے دنوں میں اپنی مالداری کے دنوں میں اپنے غریبی کے ایام کو نہیں بھولی حافظ ابن حضر جیسا محدث لگتا ہے فرمایا اپنی مالداری کے زمانے میں کبھی کبھی اپنی غریبی کو یاد کر یاد کر کے غریبی کی روٹی کھایا کرو اللہ تم پر نظر کرم کر دے گا اور اس پر ایک واقعہ سنایا آپ نے طلبا میں آپ کو بھی سناؤں گا عجیب و غریب فرمایا کہ محمود غزنوی کا جو برا خاتون تھا میرے محبوب ہو وجار تو ایاس کے بعد میں لکھا ہے کہ وہ مہینے میں ایک دن چھٹی کرتا تھا اور چھٹی کر کے اپنے حجرے میں کمرے میں جاتا اور کمرے میں جا کر کے بیٹھتا تھا پورا دن اس سے یقیناً دوسرے خدام کو بڑا حسد تھا کہ محمود اسی سے محبت کرتا ہے اور اسے محبت نہیں کرتا تو اور خداموں نے محبوب کو یوں کہا کہ یہ جو کمرے میں جاتا ہے نا پورا دن مہینے میں ایک مرتبہ یہ تمہارے خلاف سازش کرتا ہے اندر میں حکومت کے خلاف کچھ کر رہا ہے بادشاہ کے کان پر یہ بات آئی کہ بادشاہ بھی ایک دم پرندے ہو گیا ایک دم اچانک پہنچ گیا ایک مرتبہ یہ چھٹی لے کر گیا تھا اس کمرے میں اچانک پہنچا اور دروازہ آیا اور اندر چلا گیا دیکھا کہ ایاز جو ہے وہ پرانے کپڑے بالکل پرانے کپڑے پھسے ہوئے یہاں سے وہ پہنے رکھے اور پہن کر کے تسبیح ہاتھ میں اور دعا میں مشغول ہے جب اچانک کسی کی آمد ہوئی تو دعا سے ہاتھ پھرا لی تو ایاز سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے فرمایا بادشاہ سلامت میں اپنے غریبی کے ایام کو یاد کر رہا ہوں مہینے میں ایک مرتبہ اپنے غریبی کے ایام کو یاد کر لیتا ہوں کہ میرے وہ غریبی کے ایام کے انہی خبروں میں حق تعالیٰ نے آج مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی میں اپنے غریبی کے ایام کو کیسے بھول سکتا ہوں محمود غزنبی کے دل میں اور عظمت گئی ایاز کی اور اس سے آگے سنیے رومی نے لکھا ہے معرف مصنوی مصنوعی میں اسی رات محمود نے خواب دیکھا ایاز کو کچھ نہ کہنا یہ نبی علیہ السلام کا محبوب ترین امتی اپنے کمیوں اپنے خوشیوں کے دنوں میں اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنی غریبی کے ایام کو یاد کیا کرو آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ پیسے آتے ہیں غریبی کے دن ہمیں وہ اپنے پرانے ایام یاد نہیں رہتے کہ پران جب غریبی تھی تو نمازیں بھی ادا ہوتی تھی اور ساری عبادتیں کرتے تھے دولت آتی ہے تو نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہے تو فرمایا کہ نشے چار طرح کے ہوتے ہیں شراب کا نشہ وہ بھی کبھی اتر جاتا ہے پیسوں کا نشہ بھی کبھی اتر جاتا ہے لیکن ایک نشہ بڑا خطرناک ہے اور وہ نشہ عمل کا نشہ ہے عمل کا نشہ بڑا خطرناک بڑا خطرناک کیسا خطرناک ہے ایسا خطرناک ہے کہ اگر تم نمازی ہو اور کسی بے نمازی کی تم نے توہین کر دی ہم کرتے ہیں فرمایا بڑے روزے دار ہے اور بے روزے دار کی توہین کر دی عالم ہے اور بیچارے جاہل کی کسی مسئلے میں غلطی ہوئی توہین کر دی یا تو تبلیغ میں چل رہے ہیں اور کسی کی توہین کا بہت بڑا بہت بڑا سنو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کے نشے کے نتیجے میں اگر تم نے کسی کو حقیر سمجھا تو خطرہ ہے کہ خدا تمہاری توفیق سرب لگت ہے کے انور شاہ کشمیری میں لکھتا ہے کہ خدا تمہاری توفیق سرب لگت بہت بری بات ہے کہ ہم اپنے عمل کے نشے میں دوسروں کو حقیر سمجھے میرے آقا نے فرمایا عمل برا ہوتا ہے آدمی برا نہیں ہوتا آدمی برا نہیں ہوتا محنت کرو اس پر کوشش کرو اس کو قریب لانے کی اس کو بلانے کی اپنے قریب رکھنے کی کوشش کرو تو عمل کا نشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسرائیلی روایتیں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو السلام چل رہے تھے اور پیچھے ایک حوالی تھا آپ کا جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو صحابی کہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حوالی کہتے ہیں وہ پیچھے چل رہا تھا عیسا علیہ السلام کا ایک گنہ گار امتی آیا بہت گار بہت گار اب اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ عیسا سے بات کرے نبی سے تو ہواری سے پیچھے سے بات کریں کہ ذرا میری ملاقات کراؤ مجھے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کرنا ہے بیت کرنا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے میں گنہ گار ہوں تو ہماری نے پیچھے سے کیا تھا حج بہت بڑا حضرت کی ملاقات کرنے والا نالا کہیں کا کمینہ گناہوں میں ڈوبا ہوا بلا نبی کی ملاقات تو سے ہو سکتی ہے حج دھٹکار دیا دھٹکارا اور پیچھے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو روایتوں میں ہے کہ مطلب باہر دیکھنے حجر میں اس روایت کو نقل کیا اسی وقت اللہ کی وہی عیسیٰ پر اتری اور فرمایا عیسیٰ پیچھے دیکھو جو پیچھے دو چل رہے ہیں ایک تیرا حوالی ہے اور ایک تیرا امتی ہے حوالی سے کہہ دے کہ تیری زندگی کے سارے امان میں نے عقارت کر دیے نئے سرے سے عمل شروع کر اور وہ گنہگار سے کہہ دے کہ تیری توبہ کے صدقے میں میں نے تجھے جنت ادا کر دی کسی کو حقیر نہ سمجھو امان کے بعد اگر اللہ ہم سے عمل لے رہا ہے اللہ کا فضل ہے کرم ہے کہ نماز کی ہم نے توفیق ہو گئی ہم نے نماز پڑھ لی لیکن ہم کسی کو حقیر نہ سمجھے کسی کی توہین نہ کرے بہت غلط بات ہے کہ ہم لوگوں کی اس طرح توہین کرتے پھرتے ہیں ہر میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر بڑے عمل کے مقابلے میں ایک چھوٹا عمل تو شاہد الزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فت بہو بخرا سے استقبال کیا کہ ہاں اللہ مسلمان ہے تو حضرت شاہد العزیز صاحب کا علم تو بڑا عجیب و غریب تھا حضرت بڑی عجیب و غریب دلائے قرآن کریم سے پیش کیا کرتے تھے تو دہلی کی چاندنی چوک میں ایک ایک طالب علم جو ہے ایک رابطی سے الجھا ہوا تھا اسی مسئلے میں کہ قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں اب وہ طالب علم سمجھا طالب علم طالب علم کے انداز میں سمجھایا تھا یہ دلیل وہ دلیل یہ دلیل وہ دلیل شاہد العزیز صاحب وہاں سے گزرے دیکھا کہ یہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے پوچھا کیا بات ہے کہا یہ قیامت کے دن رویت رب کا انکار کر رہا ہے اچھا تو دلائل کمنٹ دلائل یہ یہ مان مان رہا کا اس کے دلائل کا اس کے یہ ہے لن ترانی نبی کافی مستقل ہمیشہ کے لاتو دل کو ہو وہ یدرے کو لفسار یہ ہاتھا نہیں کر سکتے پھر رویت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے اللہ کا جسم یہ دلائل نہیں ہو سکتا شاہد صاحب نے فرمایا تیرے دلائل تیرے پاس رکھ طالب علم کا تو پیچھے شاہ صاحب نے فرمایا میں ایک بات تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے دل میں تمنا ہے کہ نہیں کہ اللہ کا دیدار ہو اس سے پوچھا تیرے دل میں تمنا ہے کہ نہیں کہ قیامت میں اللہ کا دیدار ہو میں بہت تمنا ہے اللہ کی زیارت کی کس کو تمنا نہ ہو لیکن دلائل منع کر رہے تو شاہ صاحب نے فرمایا تمنا ممکنات کی ہوتی ہے محالات کی نہیں ہوتی اب یہ تو علما سمجھتے تمنا ممکنات کی ہوتی ہے محالات کی نہیں ہوتی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رویت ممکن ہے تبھی تو تمنا ہو رہی ہے دیکھو کوئی مرد عورت نہیں بن سکتا تو کبھی یہ تمنا نہیں کرے گا کہ میں عورت بنوں محالات میں سے ہے تو ممکنات کی تمنا ہوتی ہے محالات کی تمنا نہیں ہوتی یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ قیامت میں اللہ کا ہو ہوگا زیارت ہوگی تو ایک ہے وہ اللہ کی رویت قیامت اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک چھوٹی تجلی دنیا میں دی وہ ہے قرآن کریم مجھے یہ بات بتانا تھا اس سے میں نے یہ چند بات یاد رکھی یہ قرآن کریم جو ہے نا اللہ کی تجلی ہے جو انسان اس قرآن کو دیکھے گا اس کو یقیناً محبت سے پیار سے اس کو پڑھے گا دیکھے گا اللہ اس کو قیامت کے دن اپنی تجلی سے مالا مال کرے گا تو یہ چھوٹی تجلی ہے اس چھوٹی تجلی میں ہمیں دنیا میں اپنی زندگی کو لگانا ہے کھپانا ہے اس کے حافظ بنو اس کو سینے میں اتارو اس کو پڑھو اس کا معمول بناؤ آج افسوس یہ ہے کہ قرآن کریم کا معمول ہماری زندگیوں سے چھوٹ گیا کم سے کم روزانہ ایک پارا پڑھو کم سے کم ایک پارا پڑھو دیکھو اس قرآن کی برکت میں ایک دو باتیں کہہ کر ختم کر دیتا ہوں اس کے یہ گاؤں کے ماحول میں لوگ جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب سوال کیا دن کے اتوا ابو سفیان کی بیوی بڑی دشمن نبی دشمنی کا عالم اس کا یہ تھا وہ یوں کہا کرتی تھی کہ محمد زندہ ملے تو نوچ ڈالو اور محمد مردہ ملے تو اس کے کان ناک کو کاٹ کر گلے کا ہار بناؤ اب آپ بتائیں دشمنی کیسی ہوگی اس کو فتح مکہ ہوا ماحول پرسکون ہوا تو ہندا دبتی دبتی اردو کے پاس یا رسول اللہ مجھے کلمہ پر آئیے میں یہاں ایک آپ کے کانوں پر بات ڈالنا چاہتا ہوں اللہ کے حبیب نے فوراً اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کو کلمہ پڑھا دیا ماضی کی زندگی پر ایک تانا نبی نے نہیں سنایا تو نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا تو میرے مقابلے میں یوں آئی تھی یوں آئی تھی تو نے مجھے اس طرح ستایا تھا حضرت نے ایک تانا نہیں دیا ایک تانا آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہم سے معافی مانگتا ہے جو پہلے دس تانے سنا کے یہ سیرت نہیں ہے نبی کی یہ نبی کی سیرت ہے نبی کی سیرت یہ ہے کہ معاف کرنے والے بنو در گزر کرنے والے بنو وسیع دل رکھنے والے بنو یہ نبی کی سیرت وہ تو رئیس المنافق عبداللہ عبد اللہ کی نماز بھی پڑھا رہا ہے نماز نہیں پڑھا رہا ہے اس سے بڑھ کر اپنا کتا بھی دے رہا ہے کتا نہیں دے رہا ہے قبر میں اس کو رکھا تو نکلوایا اور نکلنے نکالنے کے بعد اس کے منہ کو کھول کر اللہ کے حبیب نے اپنا لوہا مبارک ڈالا اس کے منہ میں بخاری شریف کی روایت میں ہے کتاب و جنائش میں کہ اپنا لوہا مبارک اس کے منہ میں ڈالا فرمایا میرے لوہا سے بھی اگر اس کی بخش ہو سکتی ہو تو میں اپنا تھوک اور لوہا مبارک بھی دینے کے لیے تیار ہوں ایک وہ آقا کے اخلاق تھے اور ایک میرے اور آپ کے اخلاق ہیں پڑوسی کو ہم نہیں چھوڑتے بھائی کو ہم نہیں چھوڑتے بہن کو ہم نہیں چھوڑتے چچا کو نہیں چھوڑتے ماموں کو نہیں چھوڑتے کھانا کو نہیں چھوڑتے کسی کو ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور موقع ملنے پر خوب سناتے خوب سناتے جی بھر کے اپنے دل کی بھراس نکالتے حضور کی سیرت دے اللہ کے نبی کی سیرت معاف کرنا درگزر کرنا تو ہند ہند کے اتبا کو حضرت نے کلمہ پڑا دیا مسلمانوں نے بہت ساری روایات ہیں اس کی بھی صحابیہ ہے اور کئی روایتوں سے استدلال ہو رہے ہیں کسی بہرحال مسلمان ہو گئے ابن جوزی یہاں سوال کرتے ہیں کہ اتنی بڑی دشمن اللہ کی نبی کی اللہ نے اس کو ایمان کیوں دیا ابو جہل کو نہیں دیا ابو جہل کو جو پڑے پڑے تھے ان کو نہیں دیا یہ بھی تو اسی میں سے تھی کس کو کیوں ایمان دیا ابن جوزی ایک عجیب و غریب جواب دیتے اللہ کیا جواب دیا فرمایا کہ غزوہ عہد میں اسی ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا دشمنی اللہ کے نبی کے چچا ہے اور حضرت کو بہت کم ہوا تھا حضرت حمزہ کو جن شہدا پر لوگ رو رہے تھے بخاری کی روایت میں حضرت نے فرمایا سب پر رونے والے ہیں میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں انسان کی عورتیں آئی رونے لگی تو حضرت نے فرمایا لا تب کیا نہ بار آج رو لیا آئندہ ایسا نہ کرنا پہلے جملے سے اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی محبت بیان فرمائی اور دوسرے جملے سے اس طرح جمع ہو کر کے رونے کی بداٹ کو قیامت تک کے لیے ختم کر دونوں باتوں کو ثابت کرنا ہے ہے حضرت افزا سے بڑی محبت تھی کلیجہ نے کالا اس نے جمایا ابن جوسی کہتے ہیں جس کے بدن میں حمزہ کے منور کلیجے کا ٹکڑا گیا ہو اللہ اس جسم کو جہنم میں کیسے داخل کرے گا اس لیے اس کو ایمان دیا اس لیے اس کو ایمان دیا اور جہنم سے بچا لیا ابن جوزی اس کو یوں لکھتے ہیں کہ اگر حمزہ کے کلیجے کی بنیاد پر ہندا کے جسم کی اللہ نے جہنم سے حفاظت کر لی جس کے سینے میں قرآن اتر جائے جو اللہ کا کلام ہے اللہ اس کو جہنم میں کیسے داخل کر سکتا یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے جس کے سینے میں اللہ قرآن ہو تو میرے بھائیوں قرآن بڑی عجیب و غریب چیز ہے بڑی عجیب و غریب چیز ہے ہم نے قرآن کو سمجھائی قرآن کو اپنے اندر جو لطائف رکھتا ہے اپنے اندر جو معانی رکھتا ہے اپنے اندر جو جوش رکھتا ہے جو جو بلبلے رکھتا ہے اصل میں ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہے کس سے کہانیوں والا کس سے کہانیوں والا یہ قصہ سنا یہ قصہ سنا اور ساتھ قرآن حدیث کو سنو دیکھو میں ایک تو ایک تو قرآن کے ذائقے بتاؤں کیا یہ مدت سے قرآن کہتا ہے مدت سے اب سب ترجمہ کیا کرتے کہ اور سونے والے اللہ اسمہی نے اس کا ترجمہ کیا اور میں مدثر اس پرندے کو کہتے ہیں کہ ایک گوسلہ ٹوٹ گیا چڑیا کا گوسلہ ہوتا ہے مارا وہ ٹوٹ گیا ساڑھے تین کے بکھر گئے اب وہ چڑیا ایک ایک تین کے کو پھر اٹھا کر گوسلہ بناتی ہے اس کو مدثر کہتے ہیں تو پھر میرے نبی کو یہ لفظ کیوں کہا اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ میرے پیغمبر میرے اسلام اور میرے توحید کا اور میری شریعت کا جو گوسلہ انبیاء کرام نے بنایا تھا دور جاہلیت کے لوگوں نے اس گوسلے کو توڑ دیا اور اس کے تن کے بکھرے پڑے ہیں محمد اٹھیے اور اب آپ ان تنکوں کو اٹھا کر دوبارہ مضبوط اسلام کے گوسلے کو تعمیر کیجیے جو قیامت تک محفوظ ہو جائے قرآن اپنے اندر ایک بلاغت رکھتا ہے بھائی نہ لگوں پھر الحام العبرا نسخی کو مم آتی ہوتو نہیں ممبئی فوسی بدم لبن خالصا کیا کہنا چاہتا ہے ظاہر میں تو اللہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ دودھ اترا بھینس کا دودھ آپ نکالتے ہیں دودھ اتر رہا ہے اللہ کہتا ہے اسی کے پڑوس میں گوبر بھی ہے اسی کے ساتھ خون بھی ہے اسی کے ساتھ پیشاب بھی ہے ارے وہیں پیشاب بھی ہے لیکن دودھ جب نکالا تو نہ خون نہ پیشاب نہ گوبر کچھ نہیں صاف ستھرا دودھ دیا فرمایا اور دودھ کا پیالہ پینے والے ذرا دودھ کے پیالے پر نظر تو کر کہ اس میں خون بھی نہیں اس میں گوبر کی بدبو بھی نہیں اور اس میں پیشاب کی بدبو بھی نہیں یہ صاف ستھرا دودھ دینے والی وہ کون سا کاریگر ہے جو دے رہا ہے فرمایا دودھ کا ایک پیالہ تجھے تیرے رب کی حقیقت کو سمجھا دے گا یہ تو ظاہر توحید ہوئی اور اس کے اندر ایک معنی اور ہے وہ کیا معنی ہے جس کو ہمارے مدرسوں میں کہا جاتا ہے اشارت النسل اشارے سے مسئلہ وہ کیا ہے پر میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اس کے اندر خون کی رنگت آ جائے گوبر کی بدبو آ جائے پیشاب کی رنگت آ جائے تو بتا میرے بندے تو دودھ کو کیا کرے گا پھینک دے گا پھینک دے گا اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک اسی طرح تو قیامت میں امان لے کر میرے پاس آیا اور اس میں ریاکاری کی بدبو آئے گی تو جیسے تو دودھ کو پھینک دیتا ہے میں تیرے امان کو بھی اسی طرح پھینک دوں گا اشارت النس سے اخلاص سکھایا عبارت النس سے تو ہی سکھایا قرآن اپنے اندر ایک معانی رکھتا ہے لیکن ہم نے قرآن کو سر سری سمجھا ہم قرآن کے قریب ہی نہیں آئے میرے بھائیوں اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے دیہاتوں میں درس قرآن قائم کرو درس حدیث قائم کرو درس قرآن کا مطلب علماء آپ کے پاس بیٹھو ہو ان سے قرآن سیکھو عالم کو چاہیے کہ وہ بہت انداز میں قرآن کے مضامین لوگوں کے سامنے بیان کرے حدیث کے مضامین لوگوں کے سامنے یہ عمر کی زندگی یہ بار بار اشار میں بھی آئے عمر کی زندگی بنانے والا کون ہے قرآن تو ہے اسے قرآن تو زندگی ارے اللہ کے نبی کی خدمت میں تو بعد میں گئے پہلے قرآن تھا بہن بہن کو مار رہے تھے پھر اللہ کیا پڑھ رہے تھے تو بہن نے وہ رکھے اور آپ جس شکل میں بھی تھے وہ اور آپ دیکھے اور نظر پڑی جو اللہ کی صفات تھی اس پر نظر پڑی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پر میں مجھے معاملت کے پاس لے جاؤ تو معلوم ہوتا ہے اسی اسی عمر کے کفر والے پہاڑ کو ہلانے والا یہی قرآن ہے یہی یہی علاقہ اسی لیے شاہ ولی اللہ اللہ صاحب رحمۃ علیہ ایک عجیب بات دیکھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله فرمایا ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا شاہ صاحب فرماتے نظارہ کرنا ہے نظارہ کرنا ہے کہ قرآن پہاڑ پر اترے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں دیکھنا ہے تم کو ہاں دیکھ لو فرمایا کفر کے پہاڑوں کو دیکھ لو جو ان پہاڑوں سے خطرناک تھے کفر کے پہاڑ ارے صاحبہ کی زندگی جو کفر کے پہاڑ تھے جو ان پہاڑوں سے بھی خطرناک تھے یہ تو تمہارے پھاوڑوں سے تیشوں سے یہ پہاڑ ختم ہو سکتے ہیں لیکن وہ پہاڑ ایسے تھے کفر کے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے تھے ان کے سینوں سے کفر نہیں مل سکتا تھا لیکن ان کے سینوں کو بھی اسی قرآن نے اتر کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے منزل نہ مصفبہ بنا دیے دیکھو ایک واقعہ سنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے دور امیر ہیں رات میں علی نے خواب دیکھا اب بھی عجیب ہو گئی حضرت علی نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھائے خواب ہے حضرت علی نماز پڑھائے اور نماز کے بعد اس زمانے میں اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے خلفا نماز پڑھاتے تھے اور اللہ کے نبی نماز پڑھا کر یہ قبلے کی سائڈ کی جو دیوار تھی نا وہاں ایک لگا کر حضرت جو بیٹھ گئے اور کھجور کا ٹوکرا منگوایا اور ایک ایک کھجور کا دانا تقسیم فرما رہے سوال ہے ایک ایک کھجور کا علی کہتے ہیں میری بھی باری آئی خواب تو میں نے بھی ہاتھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضرت نے ایک دانہ مجھے بھی دیا تو میرے دل میں آیا علی کہنے لگے میرے دل میں آیا اللہ کے نبی دو دے دے تو کتنا اچھا ربی بڑی اچھی دو دے دے لیکن حضرت نے دیا یہ تو خواب تھا فجر میں آنکھ کھولی نماز کے لیے تشریف لائے مسجد میں امیر المؤمنین مسلح پر نماز پڑھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیوار سے ایک لگا کر حضرت عمر پیٹ گئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اسے دیکھا تھا ویسے بیٹھ گئے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کھجور کا ٹوکرا منگوایا حضرت عمر نے اور ایک ایک کھجور سب کو تقسیم کر رہے علی کہتے ہیں اب میری بیٹری میری بھی باری آئی تو میں حضرت علی حضرت عمر کے پاس گیا مجھے ایک دانہ دیا تو میرے دل میں یہ آیا کہ امیر المین اگر مجھے دو دے دیں تو کتنا اچھا ہے کھجور بڑی اچھی ہے تو حضرت عمر نے یوں دیکھا ہلا علی یوں دیکھا اور یہ دیکھنے کے بعد فرمایا علی رات میں نبی تم کو دیتے تو میں بھی تمہیں دو دیتا اور تو جی وہ غریب بات لکھیے فرمایا رات میں آخر علی عمر کے دل پر یہ بات منکشف کیسے ہوئی یہ کیسے آیا عمر کے دل پر فرمایا وہ قلوب جو تھے نا وہ قرآن کی وجہ سے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کے قلوب مجلہ ہو گئے تھے آئینے کی طرح ہو گئے تھے جس کی بنیاد پر عکس پڑتا تھا سامنے والے کی باتوں کا اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد اللہ کو یہ یہ سویا ہوا شیر نہ سمجھو سویا ہوا شیر نہ سمجھو فرمایا ان کے دل کے مقاشفات کبھی تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اگر بے توجہی ہو گئی کسی اللہ والے کو تو تم اپنی آگے میں برباد کر دیتے تو قلوب مجلہ ہوتے ہیں قرآن کریم کی وجہ سے دلوں دلوں کو اگر روشنی بخشنا ہے نور بخشنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرو اس پر عمل کرو قرآن ہر غور پر میری آپ کی رہنمائی کرتا ہے حلال کھاؤ آرام سے بچو جائز کھاؤ ناجائز سے بچو حقوق ادا کرو چاہے وہ اللہ کے ہو چاہے وہ بندوں کے ہو اپنے پڑوسی کو نہ ستاؤ یہ تمام مسائل قرآن کریم کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تجارت کرو گے تو کیسے کرو گے اجارے کا معاملہ کرو گے بزنس کا تو کیسے کرو گے کرائے کا معاملہ کیسے کرو گے کھیتی کے معاملات کیسے کرو گے میرے آتا نے کھیتی کے بھی مسائل بیان کروائے تم پانی پلاؤ گے اپنے کھیت کو تو پانی کا نظام کیسے ہوگا میرے نبی نے اس کو بھی بیان صرف نماز روزے نہیں سکھائے صرف نماز روزے نہیں امن کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس ارادہ نہیں کرتا بتائیے بہت بڑا طبقہ ہے کھیتی کے اوپر بھی کشر آتا ہے کشر کہتے ہیں دسویں حصے سے دسویں حصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بغیر پانی کی محنت کے مفت میں پانی ملا آسمان سے پانی برسا یا ویسے ہی مفت میں نہر کا پانی مل جائے اور خرچہ ورچہ نہیں پڑا اس پر اوشا آتا ہے دسواں حصہ دینا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں اور اگر خرچے والا پانی ہے تو اس صورت میں بیسواں حصہ آتا ہے یعنی پانچواں حصہ جس کو کہا جاتا ہے عمومی طور پر جو گھیرو کسان لوگ ہیں نا وہ اس مسئلے سے بالکل واقف ہے نہ واقف ہے نہ اوشر ادا کیا جاتا ہے نہ نہ جو ہے پانچواں حصہ ادا کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کھیتوں کی برکتیں ختم ہو گئی حالات جو اس وقت ہے نا حالات مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بچہ کہلاتا تھا قرآن عمل نہ کرنے سے مفتی شبی صاحب فرماتے حق اوپر رہتا ہے باطل نیچے رہتا ہے لیکن ابھی حق نیچے آیا ہے نا پوری دنیا میں دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے پوری دنیا میں دیکھو حق نیچے آیا ہے باطل اوپر ہے فرمایا کیا وجہ فرمایا حق کے ساتھ باطل ملتا ہے تو حق نیچے آتا ہے اور باطل کے ساتھ حق ملتا ہے تو باطل اوپر جاتا ہے یہ کفر باطل ہے لیکن اچھے اخلاق مل گئے وہ اوپر گیا اور ہمارا مذہب حق ہے لیکن ہمارے مذہب کے ساتھ ہم نے برے اخلاق کو اپنا لیا تو حق کے ساتھ باطل ملا ہم نیچے چلے پوری دنیا کے اس وقت کے حالات قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے حالات نے حضرت وہ علیہ سلام سلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ تو ناراض ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے فرمایا تین نشانی میں جب تمہاری موسموں کو تبدیل کر دوں تو سمجھ لو میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں دیکھ لو اس وقت موسم تبدیل ہے بے وقت بارش ہو رہی ہے میرا ابھی دو ہفتہ پہلے مدالی جانا ہوا تو اس سابرکاٹھا علاقے کے اندر انہوں نے کہا اس وقت بھی بارش ہوئی کہا صاحب ہمارے وہاں بڑیالی اور جیرے کی کھیتی ہوتی ہے اس طرف میں جیرا اور بڑیالی فرمایا لاکھوں کا نقصان ہو گیا لاکھوں کا ابھی کل کی بارش ہوئی لاکھوں کا نقصان گیہوں تباہ روئی تباہ کھیتوں کے کھیت تباہ ہو گئے اللہ کہتا ہے میں جب تمہارے موسم کو بدلوں گا اور بے وقت بارش برساؤں سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے اور فرمایا میں جب تمہارے حاکم کو ظالم بناؤں اور تم پر ظالموں کو مسلط کروں تو سمجھ لو میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں اور تیسری نشانی بیان فرمائی میں جب مال فقیروں کو دوں جو خود بھی نہ کھائیں دوسروں کو بھی نہ کھلائیں تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں یہ تینوں نشانیاں اس وقت ہم کھلے عام دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں لائیں اپنائیں اپنے آپ کو اپنے رب کو منائیں اپنے رب کی خوشامدیں کریں اپنے رب کے پاؤں پڑے پاؤں پڑنے کا مطلب یہ ہے سستوں میں جائیں اور اپنے رب کو منائیں راضی کریں اور اور اپنے رب کے سامنے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے حقوق حکومت نباد ہے اس کو ادا کرے میراث کے مسئلے ہیں اس کو ادا کریں میراث ادا کرو کسی کا قرض لیا ہے اسے ادا کر دو واپس کر دو اس کو کسی کا مکان لے لیا ہے واپس کر دو کسی کا کھیت ہمارے پاس ہے واپس کر دو واپس کرو اس سے کچھ نہیں ملے گا ہمارے شیخ یونس صاحب فرماتے دو روتی اور دو موتی کے لیے دو روٹی اور دو پوتی کے لیے فرمایا تو نے لاکھوں اربوں خربوں حرام کے جمع کیے تو قبر میں پہنچے گا تیری اولاد عیاشی کرے گی اولاد عیاشی کرے گی اور ہم قبر میں مار کھا رہے ہو یہ کوئی یہ کوئی عقل مندی ہے ہمیں چاہیے عقل مندی یہ ہے کہ جس کے حقوق ہو وہ ادا کرو اور حقوق اللہ کو ادا کرو نماز روزہ زکات حج اب اپنے اوپر فرائض ہے اس کو پورا کرو اب تعالی شان ہو ان بچوں کے حافظ ہونے کو بہت قبول فرمائے حضرت مولانا اسماعیل صاحب کا یہ لگایا ہوا گلشن ہے جس کو گلشن اسماعیلی کہا جاتا ہے ماشاء اللہ مولانا نے ابھی جو جملہ کہا کہ بھائی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں میں تم سے صرف دعا مانگتا ہوں بڑی بات بڑی بات ہے مولانا نے کہا کہ مالیا کے اعتبار سے میں تمہیں بالکل خالی زین کر دیتا ہوں میں تم سے کچھ نہیں لوں گا کم سے کم دعا کریں بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے ہمارے حضرت صاحب نے نے جملہ سنا دیکھو بہت بات بڑی خطرناک ایک مدرسے میں تین چار طلبا کو بنا وجہ کے پتا ہوئی اور پتا کر کے ان کو نکال دیا کچھ مسئلہ ہوا تو اس میں طلبا کی ایک بات نہیں سنی اور طلبا پر ظلم کیا فرمایا وہ طلبا میں دو طالب علم ایسے تھے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ جس میں آتا ہے رول بادشاہ صاحب اور اللہ سمان علوم ابن بہو آپ کا برا دنگاباد برادنگا حال بظاہر ہم سمجھتے ہیں غریب ہے فقیر ہے کیا ہوگا لیکن اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کبھی اس کی اس کے کلمات کی اللہ لاج رکھ لیتا ہے اس کے قسموں کو اللہ پوری کر اس میں سے دو طالب ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن تھا کیوں کنیکشن تھا اس کی وجہ ان طلبہ کا معمول تھا روزانہ دس ہزار مرتبہ دل شریف پڑھنے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہمارے حضرت کے پاس ایک بڑے صاحب آئے حضرت شیخ سکریہ کے خلیفہ آئے حضرت پیر بھائی وائے اور فرمایا میرا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا مولانا صاحب آپ زور آپ جوڑ دیجیے تو شیخ وہ کرے کہ میں کون ہوں جوڑنے والا تمہارا تعلق اللہ سے وہ تو بڑی شخصیت بڑی شاخ کیسے جوڑو آپ کے تعلق لیکن شیخ نے پوچھا کیسے تم کو پتا چلا کہ تمہارا تعلق ٹوٹ گیا تو فرمایا ذکر میں نماز میں عبادت میں لذت نہیں آتی معلوم ہوتا ہے تعلق ٹوٹ گیا حضرت نے فرمایا میں تو کیا تعلق جوڑوں لیکن ایک راستہ بتاؤں وہ راستہ یہ ہے کہ مدینے والے کو خوش کرو وہ خوش ہو جائے ان کو تو اللہ ختم کر دے اس کو خوش کرو کیسے خوش کریں فرمایا کثرت سے ضرور شریف ہو اور اس کی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرو ایک مہینہ انہوں نے ایسا کیا ایک مہینے کے بعد وہ شیخ کے پاس آئے انہوں نے فرمایا کہ میرے آتا کی زیارت ہوئی نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مجھے خواب میں یوں بتایا کہ اللہ تج سے راضی ہو گیا تو ان طلبا کا معمول درو شریف کی کثرت تھی بہت عجیب بات ہوئی ان طلبا کی طرف سے کچھ جملہ نکل گیا اللہ نے ان جملوں کو سن لیا جن اساتذہ نے ان کی پتائی کی تھی ان اساتذہ کا حال یہ ہوا کہ تعالیٰ نے مدرسے سے تو کسی بہانے سے ان کو نکلوایا صرف نکلوایا نہیں اب تعالیٰ نے ان کو در در کا بھکاری بنا دیا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے قرآن سے تعلق نبی سے تعلق بہت بڑی چیز ہے آج ہم مان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی سے تعلق نہیں قرآن سے تعلق نہیں ہم قرآن سے بھی تعلق جو ہے رہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق جو رہے تو مولانا نے یہ کوشچن جو قائم کیا ہے جس میں بچے آپ بھی جو رہے ماشاء اللہ بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں وہ آخری بچہ جو قرآن پڑھا بڑا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے پہلے بھی جس نے پڑھا قرآن پڑھا اچھا پیار پڑھ رہا تھا ہمارے ایسے دیہاتوں میں اچھا قرآن دیکھیے جیسے داولوں میں پڑھ رہے ہیں ویسے یہاں بچے قرآن قریب پڑھ رہے ہیں اور وہ تو وہ کچھ طالب علم جو بڑے جوشی بھی تقریر کر رہا تھا تو میں نے اگر ماں حنیف صاحب سے اور ماں اسماعیل صاحب سے کہا میں نے کہا پہاڑ خون رنگ لائے ہو رہا میں نے کہا کوساری کا کون جو ہے وہ رنگ لایا تو بہرحال بڑی جوشی کی تقریر کر رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے دور حدیث کا پھر تعلیم علم ہے ایسے بول رہا تھا بڑی جسارت کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ اپنی بات کو وہ ثابت کر رہا تھا بہرحال ایسے مکاتب کے اندر بھی یہ تعلیم اللہ کا فضل ہے نعمت ہے ہمیں چاہیے بچوں کی قدر کریں ان کے اساتذہ کی قدر کریں ان کو پڑھانے والوں کی قدر کریں اس مدرسے کی قدر کریں اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں خالص صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرا سفر ہوا تھا صاحب نے باردولی میں فرمایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگوں تم کچھ نہیں دے سکتے ہو تو نہ دو مدرسے کو محبت کی نگاہ سے دیکھو اس محبت کی نگاہ پر بھی اللہ تمہاری مغفرت فرمائیں گے اس لیے کہ نبی نے فرمایا انصار سے محبت بھی ایمان ہے انسان سے محبت کرنا ایمان تو مدرسوں سے محبت کرنا بھی ایمان کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کریں تو ان کو طلبا کو اساتذہ کو ہاں، بہت محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو تمام مدرسوں کو دل کی طرف کی عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم نبی پر یا اللہ ہے میرا آج کا پروگرام تو والور کا تھا تیس تاریخ میں نے والور والوں کو دی لیکن یہ ظالم آئے اور ساما نے کہا کا مانن کا مانن کا ہے بار بار آتے رہے میں نے بھی سوچا کہ بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکے جاتے تھے تو باوجود مسافر ہونے کے چار رکعت پڑتے تھے تو اس میں بہت تعویل ہے کہ مسافر ہو کر چار کیوں پڑے اس میں ایک تعویل یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مکے میں نکاح کیا تھا اس نکاح کی بنیاد پر جہاں نکاح کیا حضرت عثمان اس کو اپنا وطن سمجھتے تھے مکے کو اپنا وطن سمجھا تھا اس نے فرمایا کہ میں تو اپنے وطن میں آیا اس لیے چار پڑی ہمارے وہاں بھی حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کا یہ پود ہے اور ظفر احمد صاحب عثمانی لمش اللہ نے سنن میں اپنا مطلب یہ کا نکاح کیا وہ بھی وطن ہے میں نے کہا چلیے یہ سے وطن ثابت ہوا تو بہرحال وطن میں جانا پڑے گا اس لیے میں نے والوں والوں کو کسی طرح تعویذ پلا کر سمجھا دیا میں نے کہا میں تمہیں بات میں دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ قریب کا مسئلہ ہے اور ان کی مدد سے جلسہ ہے تو میں پہلے یہاں جاؤں تو دار شان کو اس مدرسے کو بہت آباد فرمائے بس قرآن سے تعلق رکھو سب سے بڑی چیز قرآن سے تعلق وہاں ظفر احمد عثمانی کے پاس صاحب میں ابھی برما گیا تو میں نے وہاں پوچھا کہ مدرسہ راندیریا کہاں ہے برما میں مدرسہ راندھیریا ہے راندیر کے لوگوں نے بنایا کتنا بڑا مدرسہ ہے کتنا بڑا مدرسہ ہے میں کیا آپ کو مثال دوں اس کے اندر ڈیڑھ سو سے زائد درجہ ہیں بہت بڑا مدرسہ ہے لیکن حالات بچاروں پر ایسے آئے کہ گورنمنٹ نے قبضہ دیا اب وہ گورنمنٹ کی اسکول اس میں چل گئی ورنہ اس میں کن لوگوں نے پڑھایا میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا ظفر احمد عثمانی نے پڑھایا حضرت اختر حکیم الحمد خانوی نے پڑھایا حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نے پڑھایا تین سال علامہ انور شاہ صاحب کا قیام اسی میں رہا تو دھرندر لوگ وہاں پہنچے بس اللہ کی مرضی تھی حالات ایسے آ گئی کہ اس وقت کے دور میں میں نے کہا مدرسہ لانڈے مجھے بتاؤ وہ بتانے لے گئے مولانا ظفر احمد صاحب نے اس کو پڑھا تو مولانا ظفر احمد صاحب نے اپنے مقالات سے واقعہ لکھا مولانا برما ہیں کہ میں جب برما میں تھا تو ایک صاحب اپنی بچی کو لے کر آئے چار سال کی تھی ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئی تھی تو میں وہ برما لے کر آیا تو بارہ مجلسیں اس بچی کی ہوئی بارہ مجلی سے اور ہر مجلس میں میں ہی سوال کرنے والا تھا مولانا فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کو سوال کرتا تھا پڑھانے کے لیے اور عجیب و غریب بات اس کی یہ تھی کہ میں مثلا یوں کہتا تھا کہ اچھا فلاں آیت اس آیت سے دس آیت اوپر کی آیت پر یا بنی اسرائیل گرو نے احمدی انت عالیہ کو ماں کو دی وہ بھی اس آیت سے اوپر دسویں آیت پر تو بچی بلا سوچے وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتی یعنی مولانا فرماتی کہ مجھے تعجب تھا اس بچی کے اوپر چار سال کی بچی اور صحت کا یہ عالم تھا کہ تلفظ میں ایک ہر عزت نہیں ہو رہا جب بارہویں مجلس پوری ہوئی تو مولانا نے کہا کہ یہ بچے بن جائے گی پھر ساتھ نے یہ بھی فرمایا کہ میں کوئی فرسٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے باپ کو یہ نعمت ملی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا حاصل یہ نعمت ہے میں اس کی بات کو نعمت تو نعمت کی قدر تو یہ کیا کرتا کہ دو رکعت شکر کی پڑتا یہ اس بچی کو جگہ جگہ لے جا کر مجلس کروا کر پیسے بتوڑتا ہے پیسے حاصل کرتا ہے یہ اس نعمت کی ناقدری ہے اور نئی شکر تم لازی کر نہ کو ان کا اوپر تم آیت بتا رہی ہے کہ اللہ اس نعمت سے اس کو محروم کر دے مولانا فرماتے ہیں اگلے ہی سال وہ بچی پانچ سال کی ہوئی اور انتقال ہو گئے اللہ نے اس نعمت کو چھین تو دیکھو قرآن حدیث بہت بڑی نعمت ہے مدارس نعمت ہے مکہ نعمت ہے قدر کرو گے اللہ بہت دے گا قدر نہیں کرو گے اللہ چھین دے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق ساتھ ہٹے بولیے Obrigado.